Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیا حال چال ہیں آپ کے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوائرمنٹل سائیکالوجی کے تیسویں لیکچر پہ اسٹوڈینٹس رات کو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور میں نے ایک بہت دلچسپ اسٹیٹمنٹ پڑھی I don't remember the name of the writer that statement but the statement was something like this everybody is a hero provided you catch him at the right moment جی ہاں آپ نے غور کیا اسٹیٹمنٹ پہ ہر پندہ ایک ہیرو ہے اگر آپ اس کو رائٹ right مومنٹ کے اوپر کیپچر کریں اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے غلط کام کیے یا بہت سارے ایسے امتحانات میں سے گزرے جہاں پر ہم تھوڑی سی زیادہ محنت کرتے تو شاید بہت اچھے مارکس لے لیتے یا کچھ ایسی غلطیاں کر لیں جس کی وجہ سے شاید آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم زندگی کے اس مقام پہ نہیں ہیں جہاں پر ہم ہو سکتے تھے اگر ہم ذرا زیادہ محنت کرتے تو اس قسم کی کافی ساری نیگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں اکثر اوقات آتی رہتی ہیں جو ہمیں احساس دلاتی رہتی ہیں کہ شاید we are not performing up to the mark but the moment I read the statement everybody is a hero provided you catch him at the right moment it just gave me small you know blistering thought in my mind that may be a of things all of his to in our life جہاں پر ہم کو ہیرو کہا جا سکتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی لائف کو ریویو کرتے ہیں تو ہمیں شاید نیگیٹو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں اور پازیٹیو چیزیں کم نظر آتی ہیں I think the bottom line of that statement was that we can start considering all those good things that we have done in life all those good deeds that we have performed in life and get the energy from there over بالکل جس طرح سے ہم اپنے بارے میں اچھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کامیابیوں کو یاد کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنی انرجی گین کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں پرسپشن بنا رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں وہاں پر بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے that everybody is a hero provided you catch him at the right moment اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو شاید آپ کی لائف کے اندر کچھ بنیادی چینجز آنا شروع ہو جائیں جب بھی ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم سیلفش ہو جاتے ہیں یا شاید تھوڑے سے I I mean mean, if I can use the word mean ہو جاتے ہیں اور ہم دوسروں کی ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں لیکن بالکل جس طرح سے ہم نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا اور کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے دوسرے لوگوں کی زندگی کے اندر بھی ایسے بے شمار چیزیں ہوں گی ان کی ایسی بے شمار خصوصیات ہوں گی جو ان کو بہت زیادہ نمایاں کرتی ہیں دا کوشچن از کہ ہم ان نمایاں خصوصیات پہ ان پازیٹیو خصوصیات کے اوپر کیوں نہیں کانسنٹریٹ کرتے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں تو شاید آج کے بعد ہم دوسرے لوگوں کے اندر ان کے جو اچھے پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں لیکن ان پازیٹیو پوائنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ محنت کرنا پڑے گی کیونکہ ہمیں اس شخص کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ یہ شخص کیا سوچتا ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کے اندر کون سی اچھی چیزیں ہیں and we probably will have to grow that basic human reaction that when we are گوئگ to observe another person we go extreme critical اس سے شاید چینجز یہ پیدا ہوں گی کہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کر دیں گے اور جو ججمنٹل شارٹ کٹس ہم استعمال کرتے ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں گے اور جب ہم دوسرے لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے تو گیس واٹ ان کی اچھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جب ہمیں ان کی اچھی چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم ان کی تعریف کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ چیز اچھی ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر شاید کوئی صاحب بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا شاید کوئی بہت اچھے لطیفے سناتے ہیں یا شاید کوئی بہت ہمدرد آدمی ہے یا شاید کوئی ایسا انسان ہے جس کے بہت زیادہ دوست ہیں یا شاید کوئی ایسا انسان ہے جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے بعض موقعوں کے اوپر تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ بہت زیادہ ذہین نظر آ سکتے ہیں جب آپ ان کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں جس کام کو وہ دل سے کر رہے ہوں تو اسٹوڈینٹس اس ڈسکشن سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم ان کی اچھی چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد اگر ان کو بتانا شروع کریں ان کی اچھی چیزوں کے بارے میں تو شاید ان کے اندر ایک بہت پازیٹیو انکریجمنٹ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بلکہ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ پازیٹیو انکریجمنٹ ان کی لائف کو آل ٹوگیدر چینج کر سکتی ہے and guess what will you get ایسے لوگ جن کی آپ تعریف کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے and when somebody likes you you how do feel very nice ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اندر سے کہ ہمیں کوئی اچھا سمجھ رہا ہے تعریف بے شک اگر جھوٹی بھی ہو تو ہمیں اس سے پوزیٹو محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کر دیں بیکاز وہ ایک نیگیٹو بہیویئر کے زمرے میں آ جائے گا لیکن اگر آپ لوگوں کی اچھی چیزیں بہت محنت کر کے ڈھونڈتے ہیں اور ان کو بتانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نہ صرف محنت کرنا پڑے گی بلکہ آپ لوگوں کے بارے میں جانیں گے اور دوسرے لوگ آپ کے ذریعے اپنے آپ کے بارے میں جاننا شروع کریں گے اسٹوڈینٹس ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم ایٹریبیوشن تھیری کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے کچھ اسی قسم کی بات چیت کی تھی کہ جب ہم لوگوں کے بہیویئر کو ڈسکس کرتے ہیں آبزرو کرتے ہیں تو ہم اس بہیویئر کی کاز کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ آپ کو یاد ہوگی یہ سلائیڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت ہمارے کسی بھی بہیویئر کو آبزرو کرنے کے بعد تین طرح کے ریئیکشنس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے بہیویئر کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یہ ہیں ڈسٹنکٹیونیس کنسنسس اینڈ کنسٹینسی میں ان پروسیسز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ان تین پروسیسز کے ذریعے ہم لوگوں کے بہیویئر کی انٹرنل کاز ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا ایکسٹرنل کاز جب بھی ہمیں انٹرنل کاز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی صاحب نے کسی دوسرے صاحب کی ہیلپ اس وجہ سے کی کہ وہ انٹرنلی بہت اچھے ہیں اور وہ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں دین آر پرسپشن اور attribution of that behaviour would be towards intrinsic factors in that personality اور اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب شاید ایکسیڈینٹلی اس طرح سے کر گئے تو پھر ہم ایکسٹرنل کاز کی طرف دھیان زیادہ ڈالتے ہیں تو اسٹوڈینٹس ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم بہیویئر کو ایٹریبیوٹ کر سکیں انٹرنل کاز کے ساتھ یا ایکسٹرنل کاز کے ساتھ اور جب بہیویئر ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں انٹرنل کاز کے ساتھ تو یہ ہمیں اس شخصیت کے بارے میں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں آج اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں کچھ ججمنٹل شارٹ کٹس کی ہمیں زندگی میں بے شمار لوگوں سے ملنا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ صبح یونیورسٹی جاتے ہوں گے وہاں پہ آپ کے ٹیچرس ہو سکتے ہیں یا آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے دوسرے ہلکا احباب ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے دوست ہو سکتے ہیں پھر شاید آپ کوئی کام کرتے ہوں آپ اپنے کام کی جگہ پر جاتے ہیں اور گھر کے اندر آپ اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے دراصل یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے آپ کی لائف کی پرفارمنس کو how do you interact with your class fellows and your teachers will determine your performance in the classroom how do you interact with people at your workplace will determine your performance at the workplace اور گھر میں آپ کے حالات کیسے ہیں کیا آپ کو ابا جان سے ڈانٹ پڑتی ہے یا ابا جان آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ you are a good boy اور a good girl and you are very intelligent person and ان شاء اللہ you going to be very successful in future یا پھر وہ اس کی بالکل تصویر کا الٹا رخ دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جانتے ہوئے ان کے بہیویئر کو آبزرو کرتے ہوئے بہت زیادہ انفارمیشن کو پروسیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے ہمارا ٹائم اسپینڈ ذرا تھوڑا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکتے اور جب ہم ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ججمنٹل شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے تحت ہم دوسرے لوگوں کے بہیویئر کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ بس میں جا رہے ہیں اور بس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو چند لوگ ایسے نظر ہیں جن کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہو کہ شاید یہ صاحب بہت ذہین ہے یہ صاحب بہت ہمدرد ہیں کسی دوسرے صاحب کے بارے میں آپ کے ٹوٹلی نیگیٹو خیالات بھی ہو سکتے ہیں جب آپ اس قسم کی آبزرویشن کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے کنکلوژ ڈرا کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ ججمنٹل شارٹ کٹس کو استعمال کر رہے ہیں دراصل ججمنٹل شارٹ کٹس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بہت اسپیڈی طریقے سے اپنی پرسپشن دوسروں کے بارے میں بنا سکیں لیکن کیا ججمنٹل شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی انفارمیشن کیا صحیح ہوگی یا غلط ہوگی of course you very intelligent to find out کہ ججمنٹل شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی انفارمیشن کے اندر ڈیفینیٹلی گیپس ہوں گے اور ہمیں زیادہ انفارمیشن چاہیے کسی دوسرے صاحب کے بہیویئر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اور زیادہ ہمیں کاز اینڈ افیکٹ کے پرنسپل کے اوپر غور کرنا پڑے گا تاکہ ہم پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کسی صاحب کا بہیویئر کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے ہم تقریباً پانچ طرح کے ججمنٹل شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں یہ ہیں selectivity assume similarity stereotyping halo effect and self fulfilling prophecy تو آئیے شروع کرتے ہیں ایزیومڈ سملیرٹی سے یہ ایک ایسا ججمنٹل شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں through our own perception about our self now this is very strange might be thinking کہ میری اپنے بارے میں جو پرسپشن ہے اس کو میں دوسروں کے اوپر کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہوں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر کیا آپ نے کبھی پرزنٹیشن کی ہیں آف کورس آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بے شمار پرزنٹیشن کرنی پڑتی ہیں جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور کسی ٹاپک پر آپ کو سیر حاصل بحث کرنی ہوتی ہے عموماً پرزنٹیشن کا ایک کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تین سے پانچ منٹ یا پندرہ منٹ بعض اوقات ایک گھنٹے کی پرزنٹیشن ہوتی ہیں اور بعض اوقات سارے دن کی پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہیں نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک کی جب آپ پریزنٹیشن کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ نروس محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا this is happening with every other person لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ پریزنٹیشن کرنے گئے تھے تو آپ کیسا محسوس کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ آپ کافی نروس محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ زیادہ تر طالب علم مجھے یہی بتاتے ہیں کہ پہلی پریزنٹیشن میں وہ کافی نروس محسوس کر رہے تھے جب آپ اپنی باڈی کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں through this nervous state of mind اور وہ ساری فیلنگس جو آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں پریزنٹیشن نہیں کر سکتا میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں میرا دل دھڑک رہا ہے میرا دل لگتا ہے میرے منہ میں دھڑک رہا ہے and there are butterflies in your tummy all those things all those feelings are extremely emphasised اور وہ فیلنگس آپ کے ذہن کے اندر امپرنٹ ہو جاتی ہیں نا guess what after some time has passed آپ اچھی پرزینٹیشن کرنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آتا ہے ایک اسٹوڈینٹ جو اپنی پہلی پریزنٹیشن کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس کے بیہیویئر کو دیکھ کے آپ اس کی شکل کو دیکھ کے شاید یہ کہیں کہ یہ صاحب نروس ہیں اگر آپ اس طرح سے کنکلوژ ڈرا کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ سملیرٹی کا شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے بارے میں ریڈ کیا کہ میں پہلی پریزنٹیشن میں اس طرح سے محسوس کر رہا تھا بالکل اسی طرح سے جب آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی دوسرے صاحب یا کوئی دوسرا طالب علم پہلی دفعہ پریزنٹیشن دینے کے لیے جا رہا ہے تو وہ جو ساری جسمانی اور ذہنی کیفیات میں سے آپ گزرے تھے آپ شاید وہ ساری کیفیات ان صاحب کے اندر یا اس طالب علم کے اندر دیکھنا شروع کر دیں گے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیچرل بورن پرزینٹر ہو اور وہ اتنا نروس نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا بہت نروس نہ محسوس کریں کسی بھی پریزنٹیشن سے پہلے تو شاید ہم اس ٹاسک کو سیریسلی ہی نہ لیں تو اسٹوڈینٹس زیوم سملیرٹی کے تحت ہم عموماً لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کن حالات کے اندر کس طرح سے بہیو کیا وہ ریئیکشنس ہمارے ذہن میں انپرنٹ ہو جاتے ہیں اور جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم وہی ریئیکشنس کوشش کرتے ہیں ان کے بہیویئر کے اندر پرسیو کرنے کی اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے ایک سچویشن کے اندر اس طرح سے بہیو کیا تو باقی کے سارے لوگ بھی اس سچویشن کے اندر شاید اسی طرح سے بہیو کرتے ہوں دراصل یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کی فیلنگس اس کے امپریشنس آپ کے ذہن میں بہت زیادہ شارپلی امپرنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں اور جب آپ کسی دوسرے کو بالکل اسی طرح سے بہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی دوسرے کو اسی سچویشن میں بہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہوں عموماً جب لوگ جاب کے لیے انٹرویوز دینے جاتے ہیں تو اسیوم سملیرٹی کے ججمنٹل شارٹ کٹ کا ضرور شکار ہوتے ہیں انٹرویوئرس آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا آپ نے یہ ڈگری کہاں سے کی اور آپ کی پچھلی جابس کیا ہیں دراصل وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس مختلف سٹیجز آف لائف میں کس طرح سے رہی اور عموماً جب آپ مختلف سٹیجز کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اپنے ریئیکشنس کو یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ صاحب نے ان حالات میں نروس تھے یا انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا یا شاید انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا so this is actually judgemental shortcut that we frequently use to learn about the people now what is the next judgemental shortcut the next one is stereotyping stereotyping سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایک گروپ کو ایک خاص پرسپشن کے تحت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کیونکہ آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو میں آپ کو باڈی ٹائپ کے اسٹیریو ٹائپس کے بارے میں بتا سکتا ہوں اگر ایک صاحب بہت لمبے ہیں چوڑے چکلے ہیں اور جسمانی ساخت مسکولر ہے تو آپ کے خیال میں کیا وہ ذہین آدمی ہے کیا وہ اسکول میں اچھی پڑھائی کرتے ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک خوش مزاج آدمی ہیں یا سڑیل ٹائپ کے ہیں تو جب بھی آپ لوگوں کے باڈی ٹائپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً یو ویل فائنڈ آؤٹ کہ آپ مسکلر لوگوں کے بارے میں ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو پتلے ہیں اور بونی ہیں اور ان کے بڑے بڑے ناک ہیں ان کے بارے میں آپ ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں اور ایسے لوگ جو ذرا فلیپی ہیں موٹے ہیں ان کے بارے میں شاید آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اور ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ پرسپشنس ان باڈی ٹائپس کے بارے میں غلط ہوں لیکن اکثر اوقات ہم ان پرسپشنس کا شکار ہو جاتے ہیں اسٹوڈینٹس جب اسٹڈی کیا جاتا ہے ریسزم کو اور ایتھنک بیسڈ کلچرل ڈفرینسز کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عموماً ہم مختلف ریسز کے بارے میں مختلف uh, ریلیجن اور مختلف کلچر کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی تعصبانہ سوچیں رکھتے ہیں دراصل جب ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسٹیریو ٹائپنگ کے ججمنٹل شارٹ کٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں کہ کوئی ایک شخص کسی ایک طرح کا نظر آتا ہے تو ہم اس کی خصوصیات کو نوٹ کر لیتے ہیں اور عموماً اس خصوصیات کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہم وہی خصوصیات نوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر مسکلر لوگ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اسپورٹس کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں اور میتھمیٹکس کے اندر اچھے نہیں ہوتے so this will be a bio type a possibility that you might find a muscular person very good at mathematics or probably very good at literature or probably he or she could be very very creative. So stereotyping was another type of judgemental shortcut students ہمارا جو نیکسٹ ججمنٹل شارٹ کٹ ہے اس کا نام ہے ہیلو افیکٹ اور ہیلو uh, افیکٹ کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے میں نے uh, اردو کے ایک بہت مایا ناز رائٹر ہیں جنہوں نے کافی سارے سفر نامے بھی تحریر کیے اور مختلف ناولس بھی لکھے جن کا نام ہے Mustansar Hussain Tarar I don't exactly recall the name of the book لیکن ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں پرنٹ ہو گئی اور وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ دنیا میں خوبصورت ہونا ضروری ہے لیکن خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو لوگ زیادہ تر ذہین بھی سمجھتے ہیں ان کو لوگ زیادہ تر بہت اچھا سوشبل انسان بھی سمجھتے ہیں خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ تر پازیٹو خصوصیات ایٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس ججمنٹل شارٹ کٹ کا نام ہوگا ہیلو افیکٹ ہم کسی صاحب کی ایک خصوصیت کو پک کر لیتے ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جو بہت پازیٹو ہوتی ہے اور اس خصوصیت کی بنا پر ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر ساری چیزیں بہت اچھی ہوں گی مثال کے طور پر اگر آپ کو میری ٹائی کا کلر بہت اچھا لگتا ہے یا میرا سوٹ بہت اچھا لگتا ہے یا میری آواز بہت اچھی لگتی ہے uh, تو شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت ذہین آدمی بھی ہوں which of course I am know about that لیکن عموماً ہم اس قسم کے شارٹ کٹس کو استعمال کرتے ہیں اور اس قسم کے شارٹ کٹس کا جو آپ کو ایگزیکٹلی exactly پتہ چلتا ہے جو لیبورٹری سچویشن ہو سکتی ہے دیٹ از انٹرویوز جب لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انٹرویوز ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ یہ تقریباً سارے شارٹ کٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ موسٹ ان ریلائبل ٹیکنیک ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی پرفارمنس کے بارے میں جاننے کے لیے جب انٹرویو اسکلس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو کینڈیڈیٹس کو یہ سکھایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کریں مثال کے طور پر آپ جو نیوٹرل طریقے سے ڈریس اپ ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی ٹائی جو ہے وہ بہت زیادہ فلیشی کلرس نہ ہوں آپ کی شرٹ کے کلر ذرا کنزرویٹو ہوں اگر آپ نے گرے ٹراؤزر پہنا ہے اور نیوی بلو جیکٹ پہنی ہے اور ڈارک بلو ٹائی لگائی ہے یو آر فائن اور آپ کے جوتے پالش ہیں تو سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کے بال آپ نے ضرور کنگھی کرنے انٹرویو میں جانے سے پہلے this would be a neutral perception neutral appearance for the interviewers لیکن اگر آپ نے ایک ٹائی پہنی ہے جس کے بہت زیادہ فلیشی کلرس ہیں یا جس کے اوپر مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں تو وہ چیز دیکھنے سے انٹرویور ایک دم اس ججمنٹل شارٹ کٹ کو استعمال کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے کیونکہ شاید پاس میں اس نے سوچا ہو کہ ایسے لوگ جن کی ٹائی کے اوپر ڈالر کا سائن بنا ہوتا ہے وہ بہت مٹیریلسٹک ہو سکتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو خصوصیت پک کرنے کے بعد ہیلو افیکٹ یا ججمنٹل شارٹ کٹ کے ذریعے اس کو اپلائی کرتے ہوئے وہ شاید آپ کی ساری خصوصیات کو مائنس کرنا شروع کر دے so I hope you understand what is halo effect the next one is self fulfilling prophecy self fulfilling prophecy کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ایک دوست ہیں جو شاید میتھمیٹکس میں کچھ عرصہ پہلے بہت پور تھے لیکن ان کے والد صاحب نے ان کو بہت محنت کروائی اور وہ ٹیوشنس بھی لے رہے تھے اور with the passage of time ان کا میتھمیٹکس امپروو ہونا شروع ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ان کا میتھمیٹکس اتنا زیادہ امپروو نہ ہوا ہو لیکن آپ کے ذہن پر جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحب نے بہت محنت کی ہے and now his mathematics will be very good تو آپ اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے ان صاحب سے رجوع کرتے ہیں اور یہ صاحب کیونکہ ان کے اندر ایک کانفیڈینس ہے کہ میرا میتھمیٹکس اب اچھا ہو چکا ہے تو وہ آپ کو مشورے دیتے رہتے ہیں now this is called self fulfilling prophecy جب بھی آپ کسی صاحب کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں تو دوسرے لوگ تقریباً بالکل اسی طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تو بہت ذہین ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ ہیں دیر آر چانسز کہ آپ ذہین ہارڈ ورکنگ اور انٹیلیجنٹ بہیویئر پیٹرنس کو ایکسیبٹ کرنا شروع کر دیں لیکن اگر آپ کو میں مسلسل یہ کہتا رہوں کہ آپ بہت کن ذہن ہیں اور آپ کو جو میں سبق پڑھاتا ہوں آپ کو یاد نہیں رہتا اور آپ محنت نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بالکل اس طرح سے بلیو کرنا شروع کر دیں سیلف فلفلنگ پروفیسی کے تحت ہم لوگوں کے بارے میں مختلف خیالات بناتے ہیں اور ان خیالات کو اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے یا پھر اپنے ورڈز کے ذریعے سے ایکسپریس کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ باڈی لینگویج سے کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ جو فراؤنس پڑتی ہیں the way you look at the other person اور آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ آپ کے فنگرس کی موومنٹس اور آپ کے کھڑے ہونے کا انداز یہ ساری کی ساری باڈی لینگویج دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جب آپ اپنی نیگیٹو فیلنگس کا باملہ اظہار نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں تو آپ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کچھ نہ کچھ اظہار ضرور کر جائیں گے عموماً یہاں پر جو ویژول کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر اوقات آپ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ ویژول کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت کم مینٹین کرتے ہیں اور اگر ویژول کانٹیکٹ کم مینٹین کرتے ہیں تو دوسرے صاحب ہیں ان کے اندر کیا فیلنگ آئے گی کہ آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے آپ ان کو غور سے نہیں سن رہے جس کی وجہ سے وہ شاید سمجھیں گے کہ میں شاید کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں جس میں ان کو دلچسپی نہیں ہے یا شاید میری باتیں اتنی ذہانت پر مبنی نہیں ہے جس کی وجہ سے میری باتیں نہیں سن رہے سو so, آپ اپنی سیلف فلفلنگ پروفیسی ایک بناتے ہیں کہ یہ صاحب نیگیٹو ہیں میں ان کو ذہین نہیں سمجھتا اور آپ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے وہ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں اور وہ صاحب اس باڈی لینگویج کے کمیونیکیٹ ہونے کے بعد تقریباً بالکل اسی طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں سو so, یہاں سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں سے ملیں تو ہم ان کے بارے میں پازیٹو چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی once someone told me that man is a mind of goodness جی ہاں man is a mind of goodness minus کے بارے میں آپ کو پتا ہے جس طرح کول مائنس ہوتی ہیں ہمیں کول نکالنے کے لیے یا سونا نکالنے کے لیے بہت زیادہ ڈگنگ کرنی پڑتی ہے سو so, انسان کے اندر بھی اندر کہیں اچھائی ہوتی ہے لیکن اس اچھائی کو ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے man is a mind of goodness surrounded by evil اس ایول کو سائڈ پہ کرنا ہے جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں یا بری محسوس ہوتی ہیں ان کو کسی طرح سے سائڈ پہ کرنا ہے and we have to dig inside the person and procure goodness inside that person and then you will find out that people actually good so if you have good self fulfilling people chance are they ولارٹ behaving very very good students the next judgemental shortcut is selectivity students آپ کے خیال میں پرسنالٹی کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جب میں ورڈ پرسنالٹی بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں کیا آپ سائیکولوجیکلی پرسنالٹی کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ پرسنالٹی سے مراد لیتے ہیں کسی صاحب کی پرسنالٹی بہت زبردست ہے اور کسی صاحب کی شخصیت کا امپیکٹ بڑا زبردست پڑتا ہے لوگوں کے اوپر since we are studying psychology so I would appreciate that you stick on to the psychological standpoint trying to appreciate personality personality کی جب ہم سائیکالوجی میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے sum total of behaviour patterns that a personality performs now this definition is very very vast اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ہے تو ان کے جتنے بھی بہیویئر پیٹرنس ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو کسی بھی ایک انسان کے اندر بے شمار قسم کے بہیویئر پیٹرنس ہو سکتے ہیں بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو کچھ چیزیں پسند ہیں کچھ چیزیں ناپسند ہیں کچھ جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ جانا ناپسند کرتے ہیں وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں کچھ چیزوں سے خوف زدہ ہیں کہ وہ اس طرح کے نہ بن جائیں سو so, جب آپ پرسنالٹی کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں یہاں پر لوگوں کے بے شمار مختلف قسم کے شوق بھی ہو سکتے ہیں کوئی کرکٹ کھیلنے کے شوقین ہیں تو کوئی ہاکی کھیلنے کے شوقین ہیں کوئی ایسے صاحب ہو سکتے ہیں جو ہر وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر گیمز کھیلتے رہتے ہیں تو جب ہم لوگوں کو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا ان سارے بہیویئر پیٹرنس کے اوپر غور کر سکتے ہیں کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم اسپین اور اٹینشن اسپین ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے بہیویئر کی انٹائرٹی کے اندر پرسیو کریں یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے <laughs> اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو ہم یہاں پر ججمنٹل شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں سلیکٹیویٹی کا مثلا اگر مجھے گولف کھیلنا پسند ہے اور مجھے سوئمنگ کھیلنا پسند ہے تو شاید جب میں دوسرے لوگوں سے ملوں تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ بھی گولف کھیلتے ہیں کیا یہ بھی سوئمنگ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کو گولف یا سوئمنگ کی طرف لے جاؤں اگر میں اس طرح سے کر رہا ہوں تو میں سلیکٹیوٹی کا ججمنٹل شارٹ کٹ استعمال کر رہا ہوں میں لوگوں کی صرف ان چیزوں کے اوپر غور کر رہا ہوں ان کی شخصیت کے ان اسپیکٹس کے اوپر غور کر رہا ہوں جو میرے لیے میننگ فل ہیں میرے لیے شاید یہ میننگ فل ہے کہ کوئی صاحب گولف کھیلتے ہیں یا سوئمنگ کرتے ہیں تو میں ان سے اس طرح کی باتیں کروں گا سو سلیکٹیوٹی کے تحت ہم عموماً لوگوں کے ان بہیویئر پیٹرنس کے اوپر غور کرتے ہیں جو ہمارے لیے میننگ فل ہوتے ہیں اور ان بہیویئر پیٹرنس کو ٹوٹلی totally اگنور کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے میننگ فل نہیں ہوتے کسی صاحب میں گولف کھیلنے سے اور سوئمنگ کھیلنے کے علاوہ بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جو قابل ستائش ہو سکتی ہیں جس کی تعریف کی جا سکتی ہے اور جس کی وجہ سے شاید وہ صاحب ایک بھرپور شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں لیکن اگر میں سلیکٹیویٹی کا پرنسپل استعمال کروں گا تو میں ان سے کہوں گا اور right you fine you are good at mathematics اور you good at computer science but do you you go for the swimming are good swimmer or not and and that might say say oh I never at all how this gentleman خود is not up to the mark اس طرح کی فیلنگس جب میں اس قسم کے شارٹ کٹ کو استعمال کر کے uh, محسوس کروں گا تو میری پرسپشن دوسرے لوگوں کے بارے میں کبھی بھی کریکٹ نہیں ہوگی اسٹوڈینٹس یہ تھے کچھ ججمنٹل شارٹ کٹس جو ایک انسان استعمال کرتا ہے دوسرے انسان کو سمجھنے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو کیوں سمجھتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیوں کرتے ہیں تاکہ اینڈ آف دا ڈے ہم کمیونٹی کے طور پر رہ سکیں اور کمیونٹی کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں individual leads a the culture of to they have a and specific culture. Period of time they have our culture we would like to discuss the culture students ہم نے دیکھا کہ انڈیویجل پرسپشن ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں اور جب ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک کمیونٹی میں بائنڈ ہو جاتے ہیں اور ہر کمیونٹی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے علامہ اقبال نے ایک شعر کے پہلے مصرے کے اندر یہ بات کچھ اس طرح سے بیان کی فرد ہے ملت سے تنہا کچھ بھی نہیں ایک انسان اپنی ملت سے اس کی شناخت ہوتی ہے وہ تنہا کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہو اسلامک کلچر اسلامک کلچر کا یہ جو لفظ ہے یہ شاید بنیاد بنا پاکستان کو بنانے کی 1947 میں جب پاکستان حاصل کیا گیا تو اس کے پیچھے جتنی بھی موومنٹ تھی وہ دراصل اسلامک کلچر کے اوپر میکسیمم فوکس کرتی تھی اور اس موومنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں پر مسلمان اسلامک کلچر کے حساب سے زندگی گزار سکے یہاں پر شاید آپ کے ذہن میں ابھی تازہ ہو علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ جس کے مطابق دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں ایک وہ جو مسلمان ہیں اور دوسری ہر قسم کی قوم سو so, اس دو قومی نظریے کے تحت پاکستان موومنٹ کے اوپر اسٹرگل کی گئی and nineteen forty seven we got Pakistan students یہاں سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلچر دراصل کیا ہوتا ہے کلچر کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم نے کلچر کے بارے میں کافی زیادہ ڈسکشن کی اپنے چند پریویس لیکچر کے اندر تو یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریویو دیتا جاتا ہوں کہ کلچر سے ہمارا مراد کیا ہو سکتا ہے کلچر کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کلچر کو کس طرح سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے the study of culture is a challenging undertaking because its primary focus is the broadest component of social behaviour and entire society جب ہم کلچر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انٹائر سوسائٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں جس طرح ایک انسان کی شخصیت ہے اور اگر ہم نے اس کی شخصیت کو from psychological stand point understand کرنا ہو تو ہمیں اس کے sum total of behaviour patterns کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا بالکل اسی طرح سے اگر ہمیں کسی جگہ کا کلچر کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں اس سوسائٹی کے sum total of behaviour patterns کو جو سوشل بہیویئر پیٹرنس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا آپ کو شاید آپ کے کوئی ایسے دوست ہوں جنہوں نے آرمڈ فورسز جوائن کی ہوں اور آرمی کے اندر سرو کرنا شروع کیا ہو جب ان صاحب نے آرمی جوائن کی ہوگی تو کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ صاحب کچھ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں نیچرلی آرمی کے اندر جانے سے اور وہاں پر اپنے آپ کو ٹرین کرنے سے ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک خاص طرح سے اپنی فزیکل ہیلتھ کو مانیٹر کرنا اور مینٹین کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور کیونکہ ہر چیز ٹائم اور اسکیڈول کے حساب سے ہے تو آہستہ آہستہ جو ایک آرڈنری انڈیویجول ہیں جب وہ فوج کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ فوجی کلچر کو اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں اور ان کے انڈیویجل پرسنالٹی کے اندر وہ فوجی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ صاحب آرمڈ فورسز کے اندر سرو کرتے ہیں دراصل یہ صاحب جب آرمی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے بہیویئر پیٹرنس ان کی ذات کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں so when we try to understand the culture we actually have to understand the entire society society means group of people ایک فرد کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم مختلف افراد جو ایک گروپ کی صورت میں رہتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈینٹس جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تین کمپوننٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے تحت ہم کلچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں یہ تین کمپوننٹس ہیں beliefs component values component and customs component. Now, what is beliefs component? Beliefs component کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے بلیفس کس طرح کے ہیں اگر ہم پاکستان موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی that was a belief component مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک اور مسلمان کون ہیں جو مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو ایک خاص سیٹ آف بلیفس کو مانتا ہے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے سو so, اگر وہ ان بلیفس کو ہی نہیں مانتا تو وہ مسلمانوں کے کلچر کے اندر اسیمولیٹ نہیں ہو سکتا یا یا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا so beliefs component in the appreciation of culture is very very important کیونکہ لوگوں کے بنیادی بلیوز ہوتے ہیں جو ان کے day to day behaviour patterns کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے day to day behaviour patterns کو ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں now let see what is relationship between beliefs and values beliefs and values components of our definition refers to accumulate feelings about things and positions as well as ideas لوگوں کے چیزوں کے بارے میں ان کی پوزیشنس کے بارے میں اور ان کے آئیڈیاز کے بارے میں جو اکیومولیٹڈ فیلنگس ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اگر اگزامپل دوں تو مثلا ہم عموماً کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دو طرح کے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں ان دونوں طرح کے ڈرنکس کے اندر کچھ فرق ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہم برانڈ نیمس نہیں لے سکتے اس لیے let's suppose that my name is Wali Muhammad so the popular brand name, the popular cola, is name the popular cola is Wali cola oh right I hope you in this rate one I the world Wali cola when it's a bottle doors black coloured carbonate soft drink and who drinks bottle youngsters کیا یہ یگسٹر اسپورٹس کھیلتے ہیں یس کیا یہ یگسٹرس جو ہے یہ اٹھارہ سے بیس سال کی عمر کے ہیں یا بیس سے پچیس سال کی عمر میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اٹھارہ سے بیس سال کی عمر میں ہے کیا یہ ماڈرن لوکنگ ہے آف کورس یہ ماڈرن لوکنگ کیا یہ زیادہ انگریزی بولتے ہیں یا زیادہ اردو بولتے ہیں یہ مکسڈ لینگویج بولتے ہیں لیکن زیادہ انگریزی بولتے ہیں اور اردو تھوڑی سی کم بولتے ہیں اسٹوڈینٹس کولا کے بارے میں جب بھی آپ سوچتے ہیں تو اس قسم کی شخصیت اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولا ڈرنکس کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں انہوں نے آپ کے بلیوس اور ویلوز کو کسی طرح سے امپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ کولا کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک یگسٹر کے ساتھ جو اسپورٹی ہے جو ماڈرن ہے جو انگریزی بولتے ہیں اس قسم کے امیج کے ساتھ اور گریجولی جب بھی آپ کولا کو دیکھتے ہیں تو آپ کا وہ بلیف پیٹرن وہ ویلو سسٹم آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ بالکل اسی حساب سے کولا کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں so the bottom is beliefs and values component of our definition refers to accumulate feelings and priorities that individuals have about things and positions جب ہم ویلوز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ویلیوز کو ذرا براڈ سینس کے اندر دیکھنا پڑے گا مثلا اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی کیا ویلیوز ہیں آپ کی ویلیوز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پڑھائی میں گزارتے ہیں یا آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں یا آپ ان لیکچرز کو سنتے ہیں یا آپ اپنی بکس پڑھتے ہیں اور آپ ایگزام کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ کا جو ٹوٹل ویلیو سسٹم ہے وہ اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے پر مبنی ہے اور یہاں پر آپ کی ویلیوز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ صبح ایک وقت پر اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ اپنی پڑھائی کو بالکل بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آج نہ پڑھا رہے تو شاید آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے that I have to work every day this becomes your value as a student that I have to study every day when different types of values gather up based upon those values you could see these are the values of a student values are those things, are those preferences according to which we would like to conduct and monitor our behaviors. Students beliefs اور ویلوز کے ساتھ ہی ساتھ کلچر کے اندر ایک کسٹمس کمپوننٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے کسٹمس کیا ہیں مثلاً جب ہم کسٹمس کی بات کرتے ہیں تو شاید میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں پاکستان میں شادی کی پاکستان میں شادی کی کافی سارے رسوم و رواج ہوتے ہیں اور اگر یہ رسوم و رواج پرفارم نہ کریں تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی بہت زیادہ پھیکی تھی کیونکہ اس میں نہ مہندی تھی نہ بارات تھی نہ صحرا بندی تھی if these things are not there then we would see this was not a marriage this marriage was simply very very dull کیونکہ اس قسم کی شادی ہمارے کسٹمس کے کمپوننٹ کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہمارے کسٹمس مختلف قسم کے ہیں what are customs over models of behaviour that constitute culturally approved or acceptable ways of behaving in specific customs consist of every day routine behaviour of the people customs کے اندر لوگوں کے ایوری ڈے روٹین بہیویئرس بھی ہیں اور ایسے بہیویئرس بھی ہیں جو کلچرلی ایکسپٹیبل ہیں مثلاً ہمارے کلچر میں بڑوں کے ساتھ آداب کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کلچر میں جائیں اور وہاں پر بڑوں کے ساتھ آداب کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انڈیویجویلٹی بھی پریکٹس کریں تو وہ شاید ہمارا کلچر کا ویلو سسٹم نہ ہو یا وہ ہمارے کلچر کا کسٹم نہ ہو نا the line is the when we talk about culture ہمیں تین چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے beliefs component values component and customs component یہ تین چیزیں مل کر کلچر کو بنا رہی ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلچر کو کس طرح سے لرن کرتے ہیں کلچر کو لرن کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں number one is enculturation and number two is acculturation لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کلچر جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدائشی طور پر اپنا سارا کلچر نہیں معلوم ہوتا with the pace of time جب وہ ایک خاص سوسائٹی کے اندر ایک خاص کمیونٹی کے اندر کچھ وقت گزارتا ہے تو اس کو یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بہیویئر پیٹرنس جو ہے یہ میں استعمال کر سکتا ہوں یہ کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے اور یہ بہیویئر پیٹرنس جو ہے وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہاں پر میرے ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر سگمنٹ فرائڈ کی theory of psychoanalysis doctor Sigmund Freud thinks کہ انسان کی شخصیت دراصل اس وجہ سے بنتی ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری نیگیٹو خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو کلچرلی یا سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور ہم ان نیگیٹو خواہشات کو اپنے کلچر کے اندر اسیمولیٹ کرنے کے لیے میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کچھ اس طرح کا روپ دے دیا جائے کہ وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل ہو جائیں so individuals behaviour is very much dependent upon the types of behaviour patterns that a particular culture or society appreciates and enculturation کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کے بارے میں کس طرح سے سیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے کلچر میں پراپرلی پیسڈ ہیں آپ عموماً ایسے بہیویئر پیٹرنس کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اس کلچر کے اندر مزید ایڈجسٹ کرتے ہیں نہ کہ ایسے بہیویئر پیٹرنس استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے کلچر کے اندر میل ایڈجسٹ ہو جائیں تو آپ کو اپنے کلچر کے بارے میں کس طرح سے پتا چلا ہوگا کلچر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے انفارمل ذرائع سے بھی اور فارمل ذرائع سے بھی انفارمل ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی انفارمیشن ملتی ہے لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اور ہم اس کو کلچر کے حساب سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن فارمل ذرائع ایسے ہیں مثال کے طور پر ہمیں ہمارے پیرنٹس مختلف چیزیں سکھاتے ہیں بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے اپنی پڑھائی کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے اور اپنی جنرل ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں کس طرح سے خیال رکھنا ہے تو یہ ہمیں کافی ساری چیزیں ہمارے پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس پیرنٹس عموماً آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ پیرنٹس آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور بعض اوقات بہت سختی سے سکھاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے اور جب آپ اچھے بہیویئرس پرفارم کرتے ہیں تو پیرنٹس آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں so formal sources of teaching جو ہیں کلچر کے بارے میں وہ ہمارے بہت کلوز فیملی ریلیٹیوس ہوتے ہیں یا ہمارے ایسے لوگ جو ہم ڈائریکٹلی ہمیں ایجوکیٹ کرنے سے وابستہ ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیں کلچر کے بارے میں سکھاتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اپنا کلچر سیکھتے جاتے ہیں مثال کے طور پر لڑکیوں کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گھر میں کھانا پکانے کے بارے میں سیکھنا ہے یا انہوں نے اپنے جنرل بہیویئر کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے جب وہ گھر پہ ہیں تو کس طرح سے بہیو کریں گی جب وہ باہر ہیں تو کس طرح سے بہیو کریں گی اسی طرح سے لڑکوں کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ ذرا بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑی ذمہ داری زیادہ سنبھالنی ہے نہ صرف گھر کی ذمہ داری بلکہ باہر کی ذمہ داری بھی اور باہر کے کافی زیادہ کام کرنے ہیں اگر ہم اپنے کلچر کی ایک اسٹینڈرڈ پکچر کو لیں تو شاید یہ جو اگزامپلس میں نے دی ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو چیزوں کے بارے میں سکھاتے جاتے ہیں سو اینڈ کلچرشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا کلچر کس طرح سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو اور نیکسٹ جنریشن کو وہ کلچر کس طرح سے سکھاتے ہیں اور with the pace of time next generation وہ بہیویئر پیٹرنس اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں the more they adapt those behaviour patterns the more they get adjusted in that culture اپنے کلچر کے اندر زیادہ بہتر ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا اور آپ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے کلچر سے باہر نکل جائیں تو شاید کلچرل فورسز بہت زیادہ نیگیٹولی امپیکٹ کریں گی اور آپ کو آئسولیٹ کر دیں گی there is a psychologist name is Erich Fromm Erich Fromm's entire theory of personality bases upon the fear of freedom he thinks کہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ہے آئسولیشن اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا مختلف لوگوں سے آج میں اتنا تھک گیا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شہر سے کہیں دور چلا جاؤں اور آئسولیٹ کر لوں لیکن جب لوگ شہر سے دور چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں تو کچھ عرصہ یا کچھ وقت یا کچھ دن تو وہ وہاں پر گزار سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ تنگ آ جائیں گے اور اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے and you are totally isolated that is the greatest fear which Erich Fromm has concentrated upon in his theory نا ہم میکسیمم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کے اندر کسی طرح سے اپنی ایڈجسٹمنٹ بڑھائیں اور جب ہم کلچر کے اندر اپنی ایڈجسٹمنٹ بڑھاتے ہیں تو کلچرل فورسز ہمیں اوارڈ کرتی ہیں اور ہمارے اس بہیویئر پیٹرن کو اپریشیٹ کرتی ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے ایک کلچریشن کا طریقہ کہ ہمارا کلچر کس طرح سے ایوالو کرتا ہے نیچرلی اگر ہم سینکڑوں سال ایک ہی طرح کے بہیویئر پیٹرنس کو اڈاپٹ کرتے رہیں اور ایک ہی طرح کے طریقوں سے مختلف کام کو کرتے رہیں تو شاید وہ طریقے آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ترقی تو کرنا ہے اور ہمیں نئی نئی چیزیں تو سیکھنا ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نئے بہیویئر پیٹرن سیکھتے ہیں تو کلچرل فورسز تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہیں اور وہ ان نئے بہیویئر پیٹرنس کو بہت ایلین طریقے سے محسوس کرتی ہیں دے فیل کہ آج کل کے یگسٹرس جو ہیں وہ شاید بہت بدتمیز ہو گئے ہیں یا شاید بہت آزاد طبیعت ہو گئے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں اور جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ شاید اپنے بڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے culture is a dynamic process and it gradually evolves and changes اور کلچر کے اندر مختلف قسم کے کلچرس آہستہ آہستہ مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی پاورفل فورسز ہوتی ہیں جو کلچر کو چینج کرتی ہیں مثلا آج کل کے کلچر کے اندر کمپیوٹر کا بہت زیادہ رول ہے لیکن بیس سال پہلے I didn't see a computer مجھے کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن اگر آج کے بچوں کے ساتھ آپ بات کریں تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں so the kids who existing twenty years before آج کل کے بچوں سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا وہ دونوں ڈفرینٹ ہوں گے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے پاس اتنی ساری انفارمیشن آئی ہے that is contributing the process of acculturation جس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کلچرز کے بارے میں سیکھتے ہیں اور کلچر کی ان فورسز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک کلچر آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے اور چینج ہوتا ہے so how would you define acculturation acculturation is the learning of new or foreign culture نئی چیزیں سیکھنا یا فارن کلچر کو اڈاپٹ کرنا مثال کے طور پر آپ نے شاید پاکستان کی تحریک آزادی کے بارے میں پڑھا ہو اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بارے میں پڑھا ہو جس کو عرف عام میں میوٹینی بھی کہا جاتا ہے بغاوت کی گئی تھی اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں اور اس زمانے کے بچوں کے اوپر غور کریں کہ اس زمانے کے بچوں کو کس طرح سے تعلیم دی جاتی تھی اس زمانے میں جو فارمل سورسز آف لرننگ تھے وہ تھے گھر اور مدرسہ جی ہاں بچے جب پیدا ہوتے تھے تو وہ گھر کے اندر اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے علاوہ اپنا بیسک میتھمیٹکس کا کام سیکھتے تھے پلس لکھنا سیکھتے تھے تو ان کو الفا نیومرلس سیکھنے پڑتے تھے اور قرآن مجید سیکھنا پڑتا تھا سو تین چار سال یا پانچ سال کی عمر تک بچے یہ چیزیں سیکھتے رہتے تھے اس کے بعد بچے چلے جاتے تھے مدرسوں میں اس زمانے میں کیونکہ مدرسے ہوتے تھے تو آج کل کے ماڈرن اسکولس ٹائپ کے مدرسے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ مدرسے بہت زیادہ جدید تھے کیونکہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے according to the recognised cultural norms اور وہاں پر بچوں کو مدرسے کے اندر صرف ریلیجن کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا تھا بلکہ بچوں کو مختلف علوم کے بارے میں سکھایا جاتا تھا ایک انسان کو کلچر کے اندر پرفارم کرنے کے لیے اس کلچر کے رولس اینڈ ریگولیشنز اس کلچر کے لاء کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے پتا ہونا چاہیے مثلاً اگر آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں اور آپ کو پاکستان کے ٹریفک قوانین کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا یہاں پر گاڑی چلانا اور پاکستان کے دوسرے قوانین سے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ ان قوانین کو جانیں تاکہ آپ اپنے بہیویئر کو مانیٹر کر سکیں اور کنڈکٹ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا لا اور جب بھی آپ لا سے باہر نکلتے ہیں that is consider to be a crime so for that matter it is definitely required that your character needs to be build up according to the dictate of the culture تو جو اس زمانے کے مدرسے تھے وہاں پر لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سائنسی علوم اور ریاضیات کے بارے میں بھی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ عرصہ کچھ دس بارہ سال کا ہوتا تھا جس کے بعد وہ بچے اسکلڈ ہو جاتے تھے اور باقاعدہ تربیت یافتہ ہو جاتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے اسٹوڈینٹس اٹھارہ سو ستاون سے اگر ہم اسٹریٹ کسی ٹائم مشین کے ذریعے دو ہزار نو کے اندر آتے ہیں you find out the area is the same لیکن چیزیں ٹوٹلی چینج ہو چکی ہیں یہاں پر آج آج کل ہم تقریباً تین چار قسم کے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس ہیں جن میں پڑھائی کا معیار پڑھائی کی نیچر پڑھائی کی نوعیت ساری مختلف ہیں اور ہم جو فارمل سورسز آف لرننگ ہیں اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہے جس کی وجہ سے جو بچے آگے جا کے ان اکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے نکلیں گے وہ مختلف قسم کے کلچرس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہوں گے اپنے بہیویئر پیٹرنس کے اندر so that's how the culture diversifies and culture changes آج کل کے زمانے کی انگریزی تعلیم اور کمپیوٹر یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے because our culture has evolve اور نئی ٹیکنالوجیز اور نئی چیزیں جب معاشرے کے اندر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کلچر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے acculturation is the process of learning about new things or of learning about the foreign cultures اگر ہمارا کلچر چینج نہ ہوتا ایوالو نہ ہوتا تو شاید ہم اٹھارہ سو ستاون کے زمانے میں رہ رہے ہوتے یا پھر شاید ہم آ, آ, کسی اور خطوط کے اوپر ہمارا کلچر استوار ہوا ہوتا لیکن انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے بہت زیادہ ترقی ہوئی اور ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ گیجٹس گئے ہیں انفارمیشن ایکسپلوژن ہے جس کی وجہ سے ہم چینج ہو رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے مائکرو ویو اوونس کا رواج بالکل نہیں تھا مائکرو ویو اوون ایک چھوٹا سا کام آپ کے لیے کرتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فوڈ کو فوراً گرم کر دیتا ہے اور اب آج کل کے زمانے میں ایسی پری کوکڈ فوڈس آپ کو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال کر کے مائکرو ویو اوون کے ذریعے سے دو منٹ کے اندر یا پانچ منٹ کے اندر پکا سکتے ہیں لیکن جب مائکرو ویو اوون نہیں تھے تو اسی فوڈ کو پکانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی اور اگر آپ کلچر کے پروسیس کو غور سے دیکھیں تو لڑکیوں کا کھانا پکانا سیکھنا وہ ساری ریچولیسٹک ٹریننگ میں سے جب وہ گزرتی تھیں all those things were actually shaping up our culture. But today what you can do is you could purchase a pre-cooked food from the market you cut for it the microwave اوگ out food is ready for you اور آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اسپیڈ آ گئی ہے سو ایک انسٹرومینٹ ایک گیجٹ نے آپ کی لائف کو چینج کیا اور کلچر نے بھی اسی حساب سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایوالو کرنا شروع کر دیا اسٹوڈینٹس کلچر کو چینج کرنے کی کچھ فورسز ہوتی ہیں جو کلچر کو کلچر کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں یہاں پر industrialisation technological advancement modern gadgets جو ہمارے کلچر میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ کام جو آج سے بیس سال پہلے ہم مینولی کرتے تھے آج کل ہم ان کو مختلف گیجٹس کے ذریعے سے کرتے ہیں تو یہ گیجٹس کا استعمال ہمارے بہیویئر پیٹرنس کو آہستہ آہستہ کلچرلی چینج کرتا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریلائزیشن کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ پولوشن ہو چکی ہے اور اس پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے بہیویئر پیٹرن سیکھنے ہیں that would be and other evolution that is definitely required in the Pakistani culture however the discussion would not be complete if I don't tell you about one of the most powerful force that is constantly evolving culture and you know what is that yes that is population the world is experiencing a population explosion at least in the less developed countries they are reproducing at a rate that is very very fast very very high آج سے بیس سال کا پاکستان اگر آپ پاپولیشن کے ریفرنس سے دیکھیں تو شاید پاپولیشن بہت کم تھی یقیناً بہت کم تھی اور کلچر کے اندر ایک اسٹیبلٹی تھی اور culture would have been different but because of this population explosion and lack of resources available to all of us ہمارے کلچر کے اندر چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں کیا یہ چینجز پازیٹو ہیں یا کیا یہ چینجز نیگیٹو ہیں the question is open for the debate ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر پاپولیشن کو ایک اسپیشل کیس کے طور پر ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاپولیشن کا ہمارے کلچر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے ہمارے general day to day behaviour patterns کے اوپر کیا امپیکٹ ہے کیا یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے یا پازیٹو امپیکٹ ہے ہم ان ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر دلچسپ لگا ہوگا کیونکہ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے and this is the time to see you goodbye so I would like to wish all of you a good time period between this lecture and the next lecture اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا محنت کیجیے اور زندگی میں بھرپور ترقی کیجیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ